علیکم اس سیشن میں ہم دو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ایک تو سلیکٹڈ ریسپانس فارمیٹ کی کچھ ایسی قسمیں جو زیادہ کامنلی استعمال نہیں ہوتی اور دوسرے constructed response format first of all we'll talk about three types of test format are not commonly use but they are a part of the selected response format first category format category format scale سے ملتی جلتی ایک چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں جس میں زیادہ کیٹیگریز پائی جاتی ہیں بنسبت لکٹ اسکیل کے فائیو کیٹیگریز کے یا جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ سکس بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن کیٹیگری فارمیٹ میں ہم دس تک کی کیٹیگریز استعمال کرتے ہیں لیکن ہم چاہیں تو اس سے کم یا اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیٹیگری فارمیٹ عام طور پہ کسی کی پرفارمنس کو ریٹ کرنے کے لیے اور کیٹیگرائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر کسی کی اسپورٹس پرفارمنس کو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے اس کو ریٹ کرنا ہو تو اس قسم کا فارمیٹ آپ استعمال کرتے ہیں اب اس میں ایک چیز جو بہت سی ریسرچ میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کی پرفارمنس کو دیکھ کے اس کی ریٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیل موجود ہوتا ہے because when we are rating somebody as good bad اور average we definitely have some standard in our mind with which we are comparing the person being evaluated or rated. جب آپ کسی کو اچھا کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی اور ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ اس سے کم اچھا ہوتا ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ اتنا ہی اچھا ہے جتنا کہ آپ کے سامنے والا شخص اور پھر آپ کمپیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اس کو میں ایویلویٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ بھی انہی تمام خصوصیات کا مالک ہے یا اتنا ہی اچھا پرفارمر ہے جتنا کہ میرے ذہن میں موجود اسٹینڈرڈ اس سلسلے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی ریٹنگ اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے کیونکہ کسی نہ کسی طرح پہ کسی نہ کسی طور پہ انکانشیسلی یا کانشیسلی اپنے میں ذہن میں موجود آئیڈیل کے ساتھ کمپیرزن بعض اوقات کا اور باعث کا باعث بن سکتا ہے اس باعث کو ریموو کرنے کے لیے یا اس کو ریمو کرنے کے لیے کچھ ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ جب کسی کو ایویلویشن کے لیے یا ریٹنگ کے لیے کہا گیا تو ان کو پہلے سے کچھ ایسی ویڈیوز دکھائی گئی جن میں اسی طرح کی پرفارمنس کرتے ہوئے لوگوں کو دکھایا گیا جن کی ریٹنگ انہوں نے کرنی تھی اور ایویلویٹرس کو یہ بتایا گیا کہ اگر ایک سرٹن طرح کی اس طرح کی پرفارمنس آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس کو یہ ریٹنگ دیں گے کسی اور طرح کی آئے گی تو اس کو یہ ریٹنگ دیں گے وہ کس طرح کی پرفارمنس کو اے بی یا سی کہا جائے گا یا ون ٹو تھری یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کہا جائے گا پہلے سے اس طرح کی تربیت کے بعد جب لوگ اپنی ریٹنگ کرتے ہیں تو زیادہ ایکوریٹ ہو جاتی ہیں زیادہ فری آف بایس ہو جاتی ہیں اور ان میں پریجڈس کم ہو جاتی ہے یعنی آپ پرسنل ذاتی پسند یا ناپسند کی بجائے ایک سالڈ آبجیکٹو ماڈل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایویلویشن کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو آلریڈی بتا دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی ریٹنگ کس معیار اور کس اسٹینڈرڈ اور کس پیمانے کے مطابق کرنی ہے اندر type of similar test format is use in the form of adjective checklists and Q sorts Adjective checklists اور کیو سارٹس بہت زیادہ uh, عام طور پہ استعمال نہیں کی جاتی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی بنیادی طور پہ کوئی مسائل ہیں یا پرابلمس ہیں یا شارٹ کمنگز ہیں مگر اس لیے کہ یہ اس قسم کے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ سچویشنز میں استعمال کیا نہیں جا سکتا مگر ڈیفینیٹلی ایسی سچویشنز ہیں ایسی ریسرچ سچویشنز ہیں ایسی ٹیسٹنگ سچویشنز ہیں جن میں ہم چیک لسٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں اور کیو سارٹ کا بھی چیک لسٹ میں ایڈجیکٹوس کی ایک چیک لسٹ دے دی جاتی ہے یعنی مختلف صفات یا خصوصیات یا کریکٹرسٹکس کی ایک لسٹ ہوتی ہے جس کے مطابق آپ نے کسی ایک شخص کو یا اپنے آپ کو کسی ایونٹ کو کسی واقعے کو کسی آبجیکٹ کو ریٹ کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پہ بہت سی خصوصیات کی ایک لسٹ ہو اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کے خیال میں ایک اچھے لیڈر میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے اس لسٹ میں موجود جو جو کوالٹیز آپ کے خیال میں لیڈرز میں ہونی چاہیے ان کو آپ ٹک مارک کر دیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے اس لسٹ میں موجود کوالٹیز میں سے یا صفات میں سے آپ بتائیے کہ ٹیچرز میں کون سی ہوں گی تو ان کو ہم ایک اچھا ٹیچر کہیں گے بہت سی ریسرچ میں اس طرح کی چیک لسٹ استعمال کی گئی ہیں اور آپ اگر چاہیں تو آپ اپنی ایک چیک لسٹ بنا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی کورس کو کسی ٹیچر کو کسی شخصیت کو کسی مضمون کو اس کے مطابق ریٹ کر سکتے ہیں ٹو سارٹ اسی سے ملتی جلتی ایک ایکٹیویٹی ہے لیکن اس میں آپ لسٹ کو لے کے چیک نہیں کرتے بلکہ آپ کے سامنے بہت سی کیریکٹرسٹکس یا صفات یا کوالٹی جو ہیں وہ ایک مختلف فارم میں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ کارڈز میں پیش کر دی جاتی ہیں اور جس کو آپ سارٹ آؤٹ کر کے مختلف پائلز میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اینڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سی خصوصیت کتنی اہمیت کی حامل تھی So these were uh, just uh, some of the formats which are used in the selected response format. Not commonly used, but definitely used in many researches in many situations. But the most important uh, topic that we are going to talk about in this session is the response format in which the subject has to construct the answer, which is the constructed response format. Response format میں سبجیکٹ یا ٹیسٹ ٹیکر کو ایک اوپن سچویشن دے دی جاتی ہے ایک سوال دے دیا جاتا ہے جس کا جواب وہ اپنے الفاظ میں اپنی مرضی سے دیتا ہے as oppose to the fix response اور the selected response format the subject is more at freedom and more at ease in the second type of format یعنی جب آپ کو اپنی مرضی سے کوئی جواب دینا ہے تو شاید آپ زیادہ ایٹ لبرٹی محسوس کرتے ہیں اور جو جواب آپ کے ذہن میں آتا ہے جو آپ کے علم کے مطابق ہے وہی جواب آپ دیتے ہیں جس طرح کے رسپانس فارمٹ میں گیسنگ کے ذریعے یا بائی چانس سوال کا جواب درست دینے کا امکان بہت کم ہے کیونکہ آپ کے سامنے کوئی آلٹرنیٹ آپشنس نہیں ہیں جس میں سے آپ نے کوئی ایک ریسپانس خام بغیر سوچے سمجھے مارک کر دیا اور اتفاق سے وہ درست ثابت ہو گیا اس طرح کے ٹیسٹ میں ایک اوپن اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے ایک سوال ہو سکتا ہے کچھ فریزز یا الفاظ ہو سکتے ہیں جس کے جواب میں آپ اپنا جواب دیں گے کچھ الفاظ کی شکل میں جملوں کی شکل میں یا ایک مضمون کی شکل میں بنیادی طور پر اس رسپانس فارمیٹ کی تین اقسام ہم استعمال کرتے ہیں completion items short answers and essay type answers completion items میں جیسے کہ ان کے نام سے ظاہر ہے ایک آئٹم پیش کیا جاتا ہے جس کو ٹیسٹ ٹیکر یا ریسپونڈنٹ یا سبجیکٹ مکمل کرتا ہے مثال کے طور پہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ اس کی ایک مثال ہے یا آر آئی ایس پی جس میں انکمپلیٹ سینٹینس بلینکس کو مکمل کیا جاتا ہے اور اسی طرح کے آئٹم جو ہیں آپ ٹیچر میڈ ٹیسٹ میں بھی دیکھتے ہیں جن کو ہم فلنگ دا بلینکس بھی کہتے ہیں ایک اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے یا ایک جملہ دے دیا جاتا ہے جس میں سے کچھ الفاظ مسنگ ہوتے ہیں اور سبجیکٹ یا اسٹوڈنٹ یا ریسپونڈینٹ ان کو فل کرتا ہے یہ ایک آسان آئٹم ہے اس کو حل کرنا بھی آسان ہے اور اس کی کنسٹرکشن بھی مشکل نہیں ہے اور اگر ہم اوور آل کمپیئر کریں سلیکٹڈ رسپانس فارمیٹ کو اور کنسٹرکٹیڈ رسپانس فارمیٹ کو تو کنسٹرکٹیڈ ریسپانس فارمیٹ کے آئٹمس بنانا خاصا آسان ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ رسپانس آپشنس کی طرف محنت نہیں کرنی پڑتی اور دوسرے یہ کہ اس طرح کے سوالات جو بنائے جاتے ہیں ان کی تعداد بھی فکس ریسپانس جو آپشنس ہیں ان کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے completion items should be clearly worded so that the correct answer is specified completion item گو کے بنانا آسان ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں جتنا پہلی نظر میں ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ کمپلیشن آئٹم جب تک اچھی طرح سے فریز نہیں کیا جائے گا اس کو کلیئرلی ورڈ نہیں کیا جائے گا تو اس کا جواب بھی ٹھیک طرح سے نہیں مل پائے گا it has to be clear it has to be straightforward and it should not be vague جو ہم جاننا چاہتے ہیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ کلیئرلی اس کے الفاظ میں موجود ہونا چاہیے تاکہ جواب دینے والا جو شخص ہے وہ سمجھ سکے کہ اس بلینک میں یا اسٹیٹمنٹ کے جواب میں اس کو کیا کہنا ہے ایسے ٹائپ آئٹمس اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں ایسے ٹائپ آئٹمس میں خاصا طویل جواب لکھا جاتا ہے عام طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی لینتھ اسپیسیفائی کر دی جائے بعض اوقات اس کی لینتھ الفاظ کی صورت میں اسپیسیفائی کر دی جاتی ہے مثال کے طور پہ not more than five hundred words explain in less than five hundred words not more than hundred and twenty words بعض صورتوں میں اور بعض صورتوں میں اس سے کم بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات اسپیس پرووائڈ کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے please record your answer in the space provided اس اسپیس میں بعض لوگ ایک سو الفاظ لکھ لیتے ہیں بعض لوگ پچاس الفاظ لکھ لیتے ہیں اور بعض پچیس depending upon the size of the handwriting لیکن ایسے ٹائپ آئٹم بنانا آسان ہے لیکن اس کی اسکورنگ خاصی مشکل اور کمپلیکس ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی ایویلویشن سبجیکٹو ہے ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق اپنی پسند اور ناپسند اور اپنی تھریٹیکل اورینٹیشن کے حساب سے ایسے ٹائپ آئٹمس کی اسکورنگ کرتا ہے but there are definitely some content areas which require that essay type items be used کچھ کنٹینٹ ایریاز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آبجیکٹو آئٹم زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں لیکن کچھ کنٹینٹ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ ڈسکرپشن چاہ رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر میڈ ٹیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم آبجیکٹو ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ بعض اوقات ہم سبجیکٹو ٹیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں اور اگر امتحان کے دوران میں سبجیکٹو ٹیسٹ زیادہ فیزیبل نہ ہوں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسائنمنٹس میں وہ ایسے لکھنے کے لیے دے سکتے ہیں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں مثال کے طور پہ ہم جب پرسنالٹی ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اور ٹی اے ٹی دیتے ہیں تو ٹی اے ٹی میں سبجیکٹ کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ جو کہانی لکھنا چاہے جو واقعات جیسے لکھنا چاہے جتنے لکھنا چاہے وہ لکھ سکتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ سچویشن ایسی ہیں کہ جس میں ایسے ٹائپ ہی ایک بہتر آپشن ثابت ہوتی ہے گو کہ اس کو ایویلویشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور اسی طرح کے رسپانس آئٹمس کی تیسری قسم ہے شارٹ آنسرس شارٹ آنسرس غالباً ایک بہت پاپولر قسم کے ٹیسٹ فارمیٹ ہیں کیونکہ اس میں ایسے ٹائپ والے پرابلمس بھی نہیں ہیں کیونکہ بہت مختصر جواب دیا جاتا ہے جس کی آبجیکٹو طریقے سے مارکنگ بھی ہو سکتی ہے آپ زیادہ کنٹینٹ ایریا بھی کور کر سکتے ہیں اور اس میں وہ مسائل بھی پیش نہیں آتے جو کہ ملٹیپل چوائس آئٹمس میں آ سکتے ہیں یعنی محض اندازے سے کسی سوال کا جواب دینا کیونکہ آپ بنائی ہوئی رسپانس آپشنز میں سے کسی کو منتخب نہیں کرتے بلکہ آپ خود سے اپنا جواب تخلیق کرتے ہیں تو اس میں ایسے ٹائپ آئٹمس کے ایڈوانٹیجز بھی موجود ہیں اور اس میں وہ مسائل بھی نہیں ہیں جو کہ ملٹیپل چوائس آئٹمس میں پائے جاتے ہیں لیکن ایک چیز بہت واضح ہے وہ یہ کہ چاہے ہم کمپٹیشن ٹائپ آئٹمز استعمال کریں ایسے ٹائپ آئٹمز استعمال کریں یا ہم شارٹ آنسر استعمال کریں they have to be very very carefully phrased very very correctly and carefully worded they should be straightforward clear not vague at all they should be no ambiguity in the content of the question جتنا کلیئر کون ہوگا اتنا ہی اس کا اچھا جواب حاصل کیا جا سکے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ سلیکٹڈ ریسپونس فارمیٹ کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں اور اس کی شارٹ کمنگز بھی ہیں اسی طرح سے کنسٹرکٹ ریسپونس کی بھی اپنی شارٹ کمنگس ہیں اور ایڈوانٹیجز ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح کے کنٹینٹ ایریا میں کون سے آئٹمس بہتر ثابت ہوں گے کہاں ہمیں آبجیکٹو ٹائپ استعمال کرنا چاہیے کہاں پر میچنگ آئٹمس اور کہاں پہ شارٹ آنسرس یا کمپلیشن یا ایسے ٹائپ اور ایسی کون کون سی سچویشن ہیں جس میں ہم ٹرو فالس آئٹمس کی خامیاں یا کمزوریاں جاننے کے باوجود بھی یہی چاہیں گے کہ آلٹرنیٹ ریسپانس فارمیٹ استعمال کریں آپ غور کیجیے اور آپ اپنے کانٹینٹ میں سے کوئی ایک ایسا حصہ منتخب کر لیجیے جس کے بارے میں آپ ٹیسٹ بنانا چاہتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ آپ ایسے ٹائپ بنانا پسند کریں گے آبجیکٹو ٹائپ اور اگر آبجیکٹو ٹائپ بنانا پسند کریں گے تو کیا ملٹیپل چوائس بنائیں گے یا true false once test developer has made the basic plan and the basic design of the test and he اور type of test format the number of tested then becomes the task of item development items لکھنا اس کا آغاز کیا جائے جب ہم آئٹمس لکھنے کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جبکہ ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ کیا فارمیٹ ہوگا کس طرح سے اس کو فریز کیا جائے گا کتنے آئٹمس ہوں گے ٹیسٹ کتنا لمبا ہوگا اس کے بعد جب ہم ٹیسٹ کے آئٹمس لکھنا شروع کرتے ہیں تو بھی ہماری سوچ بچار کا عمل ختم نہیں ہوتا کچھ ٹیسٹ ڈیولپرز نے اور کچھ ماہرین نے ایسی گائیڈ لائنس دی ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہم ٹیسٹ کی آئٹمس بنا رہے ہوں مثال کے طور پہ ڈیویلس نے ایک بہت اچھی لسٹ دی ہے ان گائیڈ لائنس کی جو مد نظر رکھنا چاہیے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے بیچ میں ان کی گائیڈ لائنس میں سے ہم کچھ کے بارے میں بات کرتے ہیں کلیئر اینڈ آئٹم اسپیسیفسٹی سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی تصورات یا کانسپٹ یا کانسیپٹ استعمال ہو رہے ہیں ان کو بہت کلیئر طریقے سے بیان کیا جائے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو اور اسپیسیفک جتنا اسپیسیفک آپ کے آبجیکٹوس ہوں گے جتنے اسپیسیفکلی آپ کانسیپٹ اپنے ڈیفائن کریں گے اور آئٹمس کو جتنی کلیئرلی فریز کریں گے اتنے ہی کلیئر اور اسپیسیفک جوابات بھی آپ حاصل کر سکیں گے این آئٹم پول دوسری اہم چیز جس کے بارے میں ڈویلس نے اشارہ کیا وہ ہے کہ ہمیں ٹیسٹ ڈیویلپمنٹ کرتے ہوئے ایک آئٹم پول بنانا چاہیے آئٹم پول سے مراد ہے کہ بہت سے ٹیسٹ آئٹمس ہم بنا لیں اکٹھے کر لیں اور اس کے بعد ان میں سے ہم وہ آئٹمس منتخب کریں جو کہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہیں بجائے اس کے کہ ہم تیس آئٹمس کے ٹیسٹ کے لیے صرف تیس بیسٹ آئٹمس ہی بنائیں اور بہت سوچ بچار کے بعد بنائیں بہتر یہ ہوگا کہ ہم بہت سے مثال کے طور پہ نوے آئٹم ایسے بنا لیں جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں اور ان کو ہم پول کرتے جائیں اکٹھا کرتے جائیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ہم ریفریز کر سکتے ہیں ان کے الفاظ کو امپروو کر سکتے ہیں ٹرائی آؤٹ کر سکتے ہیں اور پھر آخر میں جا کے ہم مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ان میں سے وہ تیس بیسٹ آئٹمس حاصل کر سکتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے تو پہلا اسٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ جو آئٹم ذہن میں آئے اور جتنے اچھے طریقے سے ہم انہیں بنا سکتے ان کو بنا لیں اور اپنا ایک آئٹم پول بنا لے اس پول میں سے ہم آئٹمس منتخب کر لیں اب یہ چیز دو طریقے سے ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ جو ٹیسٹ آپ بنا رہے ہیں اسی کے لیے ایک آئٹم پول ڈیولپ کرنا شروع کر دیں دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ کئی ٹیسٹ ڈیولپرز استعمال کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً مختلف ابلیٹیز اور مختلف ڈومینز کے حوالے سے جو آئٹمز آپ کے ذہن میں آئیں ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں اور جب آپ اپنا ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کا کام کریں تو اس پول میں سے اپنے آئٹمز جو ہیں وہ نکال لیں اور اب جب کہ ہم اپنا زیادہ تر کام کمپیوٹرز کی مدد سے کرتے ہیں تو اس طرح کے آئٹمس کو سوچنا ان کو اسٹور کرنا اور پھر ان کو ریٹریو کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں کام رہتا appropriate level of reading difficulty یہ ایک بہت اہم گائیڈ لائن ہے جب ہم کسی ٹیسٹ کو آئٹم اس کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں اور آئٹمس کو فریز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے لیے یہ ٹیسٹ بن رہا ہے ان کا ریڈنگ ابلٹی کا کیا لیول ہوگا کیا اس کے الفاظ ان کے لیے بہت مشکل تو نہیں ہے کیا ان کو سمجھا جائے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے میں چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جو الفاظ استعمال کر رہی ہوں اس کو پڑھنے والا سمجھ ہی نہ پائے یا ان کو سمجھ تو پائے لیکن ان کا مطلب بالکل مختلف طریقے سے لے ایک مثال دیکھتے ہیں I have an inherent predisposition procrastinate when my life get stuck at crucial and I as protagonist have to take serious decisions to tackle and cope اگر آپ اس بیان کو دیکھیں اور اگر آپ ایک ایوریج انگریزی زبان جاننے والے ہیں تو آپ کو اس میں سے بہت سے الفاظ مشکل لگیں گے بہت سے الفاظ ایسے ہوں گے جو کہ آپ نے پہلے سنے نہیں ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جو آپ نے سنے ہیں مگر آپ نے استعمال نہیں کیے چنانچہ سمال بنانے والے نے اسٹیٹمنٹ میں جو چیز بیان کی ہے پڑھنے والے کو شاید وہ سمجھ نہیں آئے گی آسان لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گو کے مجھ میں اس بات کی بہت ٹینڈنسی ہے کہ میں چیزوں کو بہت دیر کر دیتا ہوں ڈیلے کر دیتا ہوں لیکن زندگی میں ایسے مشکل مقام آتے ہیں کہ جہاں مجھے فیصلہ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑتا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے یہی چیز بہت آسان لفظوں میں بھی کہی جا سکتی تھی ریزنیبل لینتھ آف آئٹمس اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آئٹمس بہت لمبے نہیں ہونے چاہیے اسٹیٹمنٹس بہت طویل نہیں ہونی چاہیے اگر بہت طویل اسٹیٹمنٹ بن گئی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم ایک کی بجائے دو حصوں میں تقسیم کر دیں ایک لمبے سینٹینس کی بجائے اگر ہم بیچ میں ایک کوما یا شاید فل اسٹاپ دے دیں تو وہ اچھی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے اور بڑی اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے اوائڈ ڈبل بیرلڈ آئٹمس یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جب ہم کوئی آئٹمس بناتے ہیں خاص طور پہ ایسے آئٹمس جن کا تعلق پرسنالٹی کی یا ایٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ کے ساتھ ہو تو ہمیں ڈبل بیرلڈ آئٹمس نہیں بنانا چاہیے ڈبل بیرل کا مطلب ہے کہ ایک آئٹم جس کا مقصد ایک چیز جاننا تھا یا ایک چیز کو ٹیسٹ کرنا یا ایک چیز کے بارے میں معلومات لینا تھا دراصل وہ دو چیزوں کو انکلوڈ کر رہا ہے پڑھنے والے کو یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ پہلی چیز کا جواب دینا ہے یا دوسری چیز کا ٹیسٹ ڈیولپر کو وہ آئٹم بناتے ہوئے محسوس نہیں ہوا کہ میں ایک کی بجائے دو چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں لیکن ٹیسٹ ٹیکر کو یہ بات محسوس ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو دقت پیش آ سکتی ہے مثال کے طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں I often help the poor because I believe in serving humanity and I am a follower of my leader who himself is known for social service. اس آئٹم میں ایک سے زیادہ آئیڈیاز پیش کیے گئے ہیں اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا I often help the poor یہ ایک آئیڈیا ہے because I believe in serving humanity یہ دوسرا آئیڈیا ہے because I am a follower of my leader تیسرا idea who himself is known for social service چوتھا آئیڈیا یعنی ہو سکتا ہے کہ میں ایز اے ٹیسٹ ٹیکر اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھوں تو اس میں سے کچھ چیزوں کے ساتھ میں اگری کروں اور کچھ سے اگری نہ کروں مثلا میں انسانیت کی خدمت کرتی ہوں کیونکہ میں ایک ایسے لیڈر کی فالوور ہوں جو کہ بہت مشہور و معروف ہے پبلک سروس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کا پڑھنے والا اس بات سے تو اگری کرے کہ ہاں ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے لیکن اس حوالے سے کہ کیونکہ میں ایک لیڈر کا جاننے والا ہوں یا اس کا فالوور ہوں اس حوالے سے نہیں ہو سکتا ہے وہ اس لیڈر کا مترف نہ ہو لیکن اس بات کا اعتراف کرتا ہو کہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ میں ایک بات کی جائے بڑی آسانی سے صرف یہ بھی کہا جا سکتا تھا I believe in public service I believe in the service of humanity اور یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یا کہ نہیں so the item should be simple straightforward and they should not be double barrelled mixing of negatively and positively worded items یہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے بہت سے ٹیسٹوں میں جس کا اثر پڑتا ہے بعض اوقات ایسے ٹیسٹ جن میں ہم کچھ اسٹیٹمنٹس کا استعمال کرتے ہیں کچھ اسٹیٹمنٹس نیگیٹولی ورڈیڈ ہوتی ہیں کچھ پازیٹیولی ورڈڈ مثال کے طور پہ آئی ہیٹ لائرس یہ ایک نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے دوسری جانب اگر آپ کہیں آئی لائک ٹروتھ تو یہ ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے ایک نیگیٹو بات ہے مجھے سچ پسند ہے یہ ایک پازیٹیو بات ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کے تمام کے تمام آئٹمس نیگیٹولی ورڈیڈ ہوتے ہیں یا پوزیٹیولی ورڈڈ اب لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ ٹیسٹ دیتے ہیں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ خام میں بغیر سوچے سمجھے ان میں ایک ایسا رسپانس سیٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر ایک کو ایک ہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے بھی ہم نے کہا کہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے مجھے بے ایمانی سے نفرت ہے مجھے عام اچھے نہیں لگتے اب یہ تین مختلف چیزیں ہیں لیکن تینوں ہیں نیگیٹولی ورڈڈ تو ہو سکتا ہے کہ عام اچھے نہیں لگتے کا جواب تو اس نے پازیٹو دینا ہو لیکن کیونکہ تمام کی تمام اسٹیٹمنٹ شاید بیس یا پچیس اسٹیٹمنٹ جو اس نے پڑھی ہیں وہ نیگیٹو تھیں تو ایک رسپانس سیٹ پیدا ہو گیا کہ ہر ایک کے ساتھ اگری کرتا جاتا ہے تو سبجیکٹ کی اس ٹینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے جس کو ہم ایکویسنس کہتے ہیں یعنی ایکویسنس ریسپانس سیٹ جس کے اندر ایک ہی طرح کا جواب دینے کا ٹرینڈ پیدا ہو جائے اس کو ختم کرنے کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ تمام کی تمام اسٹیٹمنٹس کو صرف نیگیٹو یا صرف پازیٹیولی ورڈڈ نہ رکھیں بلکہ آئٹمس کو مکس کر کے بنائیں کچھ آئٹم یا کچھ اسٹیٹمنٹس نیگیٹولی ورڈڈ ہونی چاہیے اور کچھ کو پوزیٹیولی ورڈڈ ہونا چاہیے یہاں تک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ ڈیویلرس نے جو گائیڈ لائنس بتائی ہیں اگر ہم ان کو ذہن میں رکھ لیں تو بہت اچھی آئٹم کنسٹرکشن کر سکتے ہیں ہمارے آئٹمس کلیئر بھی ہوں گے اسٹریٹ فارورڈ ہوں گے کنفیوژن پیدا نہیں کریں گے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جب ہم ٹیسٹ آئٹمس بنائیں مثال کے طور پہ کچھ آئٹمس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈبل نیگیٹوس کا استعمال کرتے ہیں بعض اوقات ٹیچر میں ٹیسٹ میں بھی ٹیچر جب اپنے ٹیسٹ آئٹمس بناتے ہیں تو ان کو احساس نہیں رہتا کہ وہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں دو نیگیٹوس کا استعمال کر رہے ہیں ٹیسٹ ٹیکر جب اس سوال کا جواب دے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیگیٹو کے ساتھ تو اگری یا ڈس اگری کر رہا ہو لیکن دوسرے کے ساتھ نہیں یعنی آپ آدھے سوال کا تو جواب دے رہے ہیں یا دینا چاہتے ہیں لیکن باقی آدھا آپ سے متعلق نہیں ہے اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ایک سینٹینس جس میں ڈبل نیگیٹو استعمال کیے گئے I do not disagree to the fact that people should not be stop from playing cricket I do not disagree people should not be stop دو نیگیٹو چیزیں ہو سکتا ہے جواب دینے والا ایک سے اگری رہا ہو اور دوسرے سے اگری نہ کرے ایک اور دیکھتے ہیں don't you think unsupervised internet use by children is not a good thing don't you think یہ ایک نیگیٹو ہو گیا stop from not doing it ایک اور چیز ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کو اگر ہم اچھی طرح سے فریز کرتے اور ڈبل نیگیٹو کو ختم کرتے تو کیسے تحریر کرتے I agree to the fact that people should not be stop from play cricket and do you think that unsupervised internet use by children is not a good thing یعنی آپ ڈونٹ یو تھنک کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ ڈو یو تھنک یا آئی اگری اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں do you think that internet use by children should be supervised کیونکہ دراصل تو آپ یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ بچوں میں انٹرنیٹ کی یوز کو سپروائز کرنا چاہیے لیکن ہم نے اس کو ایک مشکل طریقے سے ورڈ کیا اور ہم نے کہا don't you think that unsupervised use of internet by children should not be stop پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ خود اسٹیٹمنٹ سے اگری کر رہے تھے یا نہیں اگری کر رہے تھے سو so, جہاں ہم نے کلیئرلی uh, ورڈ کرنا ہے آئٹمس کو ڈبل بیرل نہیں بنانا آئٹم پول بنانا ہے وہی ہمیں ڈبل نیگیٹوس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے and there are two more things that should be kept in mind one the cultural background of the pretest جو ایگزامنیز ہیں یا سبجیکٹس ہیں ریسپونڈنٹس ہیں ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کے لیے کہیں یہ زبان ایلین تو نہیں یہ الفاظ ان کے لیے اجنبی تو نہیں جو چیزیں یا کانسیپٹس اور کانسیپٹ ہم ٹیسٹ میں استعمال کر رہے ہیں کیا وہ ان سے واقفیت رکھتے ہیں ہمیں ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے ایسے ٹیسٹ آئٹمس نہیں بنانے چاہیے جو کہ ٹیسٹ دینے والوں کے لیے بالکل اجنبی حیثیت رکھتے ہوں پھر ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں بھی رکھنی چاہیے اور جس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کلچرل باعث ریشل باعث اینڈ جینڈر باعث ہمارے ٹیسٹ کے کسی آئٹم میں کسی کلچر کسی ریس اور کسی جینڈر کے خلاف کوئی بات یا کوئی اسٹیریو ٹیپکل خیال پیش نہیں کیا جانا چاہیے ہمارے کسی ٹیسٹ آئٹم سے کسی بھی ٹیسٹ دینے والے کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ریس کو یا اس کے کلچر کو یا اس کے جینڈر کو کم تر سمجھا جا رہا ہے اسی طرح سے دوسری جانب کسی خاص ریس یا کلچر یا جینڈر کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرنا چاہیے اگر ہم ان چیزوں کا ذہن میں دھیان رکھیں گے تو ہمارے ٹیسٹ زیادہ اچھے بنیں گے ان کے آئٹم زیادہ افیکٹو ہوں گے اور ان سے ہمیں وہ تمام چیزیں حاصل ہو سکیں گی جو کہ ہم کسی ٹیسٹ کی مدد سے حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ ایک ٹیسٹ بنا رہے ہوں اور آپ اپنے پاکستانی کلچر میں اس کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کون کون سے کلچرل ویریبلس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور کس طرح سے اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ اس ٹیسٹ کے الفاظ اس کی زبان اور اس کا طریقہ سب کے لیے جانا پہچانا ہو ان کو وہ اجنبی نہ لگے اور کس طرح سے کسی بھی آئٹم کے ذریعے کسی کی دل آزاری نہ ہو اس سیشن میں ہم بات کریں گے ٹیسٹ کی انیشل پلاننگ کی اور ڈیویلپمنٹ کی انیشل پلان کیسے بنایا جائے اس کے لیے کیا تیاری کی جاتی ہے اور کس طرح سے اس پلان کو ساتھ لے کے ہم ٹیسٹ کنسٹرکشن کا آغاز کرتے ہیں اب تک آپ ٹیسٹنگ کے بارے میں جتنا بھی جانتے ہوں گے اس کے بعد یقیناً آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے بنیادی اسٹیپس کیا ہیں ایک دفعہ ہم مختصراً ان تمام اسٹیپس کا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے determining and formulating the objective of the test deciding the domain and content to be covered, decisions about the format of the test and the test items, developing and writing the items, developing much more items than required, trying out the initial version, analyzing the results of the tryout, reshaping the first version, another tryout if needed, and finally norm development if required یعنی اسٹیپس شروع کی پلاننگ شروع میں ایک ٹیسٹ کا لے آؤٹ بنانا اس کے آبجیکٹوس کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری اسکیم آف ورک تیار کرنا اس کے مطابق یہ طے کرنا کہ ہمیں کس طرح کے آئٹمس چاہیے کتنے آئٹمس چاہیے کس لینتھ کا ٹیسٹ چاہیے گروپ میں ایڈمنسٹر ہوگا یا انڈیویجلی ایڈمنسٹرڈ ہوگا یہ ٹیسٹ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے یا ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ٹیسٹ کے آئٹمس کو بنانا اور فارمیٹ کرنا شروع کرتے ہیں ٹیسٹ کا آئٹمس کا ایک پول بناتے ہیں اور اس پول میں سے ہم کچھ آئٹمس منتخب کرتے ہیں اپنے فائنل ٹیسٹ کے لیے آئٹم پول بنانے سے لے کر فائنل ٹیسٹ کی فارمولیشن تک ہم کچھ سے گزرتے ہیں جو کہ بہت اہم مدارج ہے آپ بہت سے آئٹمس بناتے ہیں اس کے بعد ان ٹیسٹ کو آئٹمس کو لے کے ہم ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں یا پائلٹ اسٹڈی کرتے ہیں اس ٹرائی آؤٹ کے بعد ہم جو اس کے نتائج سامنے آتے ہیں اس کا انالیس کرتے ہیں انالیس کی بنیاد پہ ہم کچھ آئٹمس کو ریٹین کر لیتے ہیں اور کچھ کو ڈسکارڈ چنانچہ ہم نے شروع میں اگر ایک سو آئٹمس کے ساتھ آغاز کیا تھا تو اینڈ میں شاید ہم صرف تیس آئٹمس اپنے اس ٹیسٹ میں استعمال کریں گے یہاں تک تو یہ اسٹیپس ہیں جو کہ ہر ٹیسٹ اور ہر قسم کے ٹیسٹ میں کامن ہے چاہے آپ کا ٹیسٹ ایجوکیشنل پرپز کے لیے استعمال ہو رہا ہو انٹیلیجنس کی میجرمنٹ کے لیے یا پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مختلف طرح کے ٹیسٹ میں اسپیسیفکلی استعمال ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو ہمیں ایجوکیشنل ٹیسٹنگ میں استعمال کرنی پڑتی ہیں وہ ہم پرسنالٹی میں استعمال نہیں کرتے اور کچھ چیزیں جن کا ہم پرسنالٹی ٹیسٹنگ میں دھیان رکھتے ہیں وہ ایجوکیشنل ٹیسٹ میں ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشنل ٹیسٹ اور ان کی preparation educational test primarily when we are talking about these tests we are referring to educational achievement test test that measure and evaluate achievement of students and when we see achievement we are referring to the learning that has taken place the learning taken کوئی بھی کورس کوئی بھی ڈسپلن کوئی بھی سبجیکٹ پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے اس کو سیکھ لیں گے اس کے بارے میں جان لیں گے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی کورس کو پڑھانے سے پہلے ہم کچھ آبجیکٹوس اپنے ذہن میں بناتے ہیں ان کو تحریر کر لیتے ہیں اور یہ آبجیکٹیو جو ہیں جو کہ انسٹرکشنل آبجیکٹیو کہلاتے ہیں یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کورس کو کیسے پڑھایا جائے گا کورس کے اختتام پر وہ کون سے بہیورل چینجز آئیں گے اسٹوڈینٹس میں جن کو دیکھ کے ہم کہہ سکیں گے کہ یہ کورس انہوں نے سیکھ لیا ہے یا لرننگ ہو گئی ہے انسٹرکشن آبجیکٹوس یوں ہی نہیں بنا لیے جاتے بہت کیئرفلی ان کو فریز کرنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے بہت سے ایجوکیشنسٹ نے اور سائیکولوجسٹ نے ایسے فارمل اور اسٹینڈرڈائز سسٹمس بنائے ہیں جن کے تحت ہمارے پاس ایجوکیشنل آبجیکٹو کی ایک لسٹ موجود ہے اور زیادہ تر سچویشن میں آپ کو شاید اپنے آبجیکٹو خود نہ بنانا پڑے بلکہ آپ بنائے ہوئے آبجیکٹوس کو استعمال کر سکتے ہیں ان میں سے کچھ سسٹمس بہت زیادہ پاپولر ہیں بہت زیادہ کامنلی استعمال ہوتے ہیں کچھ نسبتاً کم استعمال ہونے والے ہیں لیکن ان میں سے ہم کچھ کا ابھی جب ذکر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنی تفصیل سے کسی بھی کورس کے آبجیکٹوس کا ایک بیان پیش کرتے ہیں ایجوکیشنل آبجیکٹو یا انسٹرکشنل آبجیکٹو کا جو سب سے مقبول سلسلہ یا سسٹم پیش کیا گیا وہ بلوم اور کراتھول کا سسٹم ہے جس کو ہم ٹیکسون آف ایجوکیشنل آبجیکٹیو کے نام سے جانتے ہیں اس ٹیکسون میں ایجوکیشنل آبجیکٹیو کی مختلف کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں اور اکثر ٹیچر جو ہیں یا کورس ڈیولپرز جب کسی کریکولم کو یا سلیبس کو تیار کرتے ہیں تو وہ انہی آبجیکٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تیار کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں knowledge comprehension application analysis synthesis and evaluation آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ کیٹیگریز جو آبجیکٹوز کی ہیں ان میں بالکل مختلف طرح کی ابلٹی کا ذکر ہے یعنی لرننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اپلیکیشن بیسڈ ہو نالج بیسڈ ہو سنتھس بیسڈ ہو یا کسی اور طرح کی ہر کورس کو یا ہر کورس کنٹینٹ کو پڑھانے کا مقصد ایک نہیں ہوتا مثال کے طور پہ اگر آپ میتھمیٹکس بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کو گنتی سکھا رہے ہیں اور بالکل چھوٹے بچے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ کورس کے اختتام پر ان بچوں کو وہ گنتی زبانی یاد ہو جائے لیکن اگر آپ کوئی اور کورس پڑھا رہے ہیں مثال کے طور پہ انگلش لٹریچر تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کورس کے اختتام پہ اسٹوڈینٹ کو وہ تمام کنٹینٹ زبانی یاد ہو جائے مقصد یہ ہے کہ کورس کے اختتام پر اس کو لٹریچر کی سمجھ آ جائے ان کرداروں کی سمجھ آ جائے اور ان حالات اور عوامل کی سمجھ آ جائے جس کے پس منظر میں وہ پورا ناول تخلیق کیا گیا سو بلوم کی ٹیکسانومی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو آبجیکٹو بیان کیے گئے ہیں وہ مختلف طرح کے کانٹینٹ مختلف طرح کے کورس اور مختلف طرح کے ٹیسٹ فارمیٹ کے ذریعے استعمال کیے جا سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کورس جو ہے اس کا مقصد اپلیکیشن بھی ہو نالج بھی ہو سنتھس بھی ہو اور باقی سب چیزیں بھی ہو اور کوئی کورس ایسا ہو جس کا مقصد صرف نالج اور انفارمیشن ہی ہو بلوم اور کراتفل کے سسٹم کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور سسٹمز بھی ایسے موجود ہیں جس میں ایجوکیشنل آبجیکٹو بنائے گئے ہیں مثلاً educational testing service educational testing service has اکسون that includes remembering understanding and thinking اس سسٹم میں تین طرح کے آبجیکٹوس ہیں یاد کرنا یعنی یادداشت انڈرسٹینڈنگ اور تھنکنگ یعنی کچھ آبجیکٹو ایسے ہوں گے جس کے مطابق ایک کانٹینٹ ایریا جو ہے اس کو یاد کرنا ضروری ہے یاد ہو جائے اور کچھ کانٹینٹ ایسا ہوگا جس میں اس کو یاد کرنے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایک اور سسٹم ہمارے سامنے ہے گرلاخ اینڈ سلیوانس سسٹم گرلاخ ایک جرمن نام ہے گرلاخ اور سلیوان نے اپنا جو سسٹم پیش کیا اس میں ذرا مختلف طرح کے آبجیکٹو کی کیٹیگریز نظر آتی ہیں identifying naming describing constructing ordering and demonstrating اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ لسٹ ایک خاص سیکوینس کے تحت چل رہی ہے بالکل بنیادی چیز ہے آئیڈینٹیفائنگ یعنی پہچان سکنا پہچاننے کے بعد اس کو نام دے سکنا نام دینے کے بعد اس کو ڈسکرائب کر سکیں ان کو ترتیب کر سکے اور ان کی سمجھ رکھتے ہوں یعنی کنٹینٹ کے مختلف لیول کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ ہم مختلف طرح کے آبجیکٹو استعمال کریں ایبل ایبل نے اپنا ایک ایسا سسٹم دیا جس میں شاید ان تمام سسٹم سے زیادہ کیٹیگریز پائی جاتی ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک وائڈر کنٹینٹ ایریا کور کر سکتی ہیں ان کے سسٹم میں پائی جانے والی کیٹیگریز یہ ہیں understanding of terminology or vocabulary, understanding of fact and principle or generalization, ability to explain or illustrate, that is, understanding of relationships, ability to calculate, that is, numerical problems, ability to predict, that is, what is likely to happen under specified conditions, ability to recommend appropriate action, some specific practical اس سسٹم میں آپ نے دیکھا کہ زیادہ مد نظر رکھا گیا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اینالیٹیکل ابلیٹی کو ذہن میں رکھ کے آبجیکٹو بنائے گئے ہیں یہ تمام کے تمام سسٹمس ہمارے لیے اویلیبل ہیں ہم اپنے ٹیسٹ میں کسی ایک کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے کہا بلوم کی ٹیکسونمی ایجوکیشنل کانٹیکس میں اور سیٹنگز میں سب سے زیادہ پاپولرلی استعمال ہوتی ہے یہاں پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم ایجوکیشنل آبجیکٹو بنا لیتے ہیں تو آبجیکٹو سے ٹیسٹ آئٹمس تک کیسے جاتے ہیں ٹیسٹ ڈیویلپرس آئیڈیل سچویشن میں ایک اسپیسیفکیشن ٹیبل بنا لیتے ہیں which is a two by two table اس ٹیبل میں آپ ایک سائڈ پہ ایجوکیشنل آبجیکٹو لکھ لیتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ کانٹینٹ جو کہ کور کیے جائیں گے اور پھر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کون سا کانٹینٹ جو ہے اس میں کون سا آبجیکٹو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا یعنی کانٹینٹ کے کس حصے کو لے کر ہم اپلیکیشن آف نالج حاصل کرنا چاہیں گے کس میں ہم انفارمیشن کو لینا چاہیں گے کس میں انالیس یا سنتھس کو استعمال کرنا چاہیں گے ضروری نہیں کہ ہر ٹاپک ہر کانٹینٹ ایریا میں تمام آبجیکٹو جو ہیں استعمال کیے جائیں کسی میں ایک آبجیکٹو استعمال کیا جا سکتا ہے کسی میں ایک سے زیادہ اگر ہم ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ورٹیکل ایکسس پہ بہیویئر آبجیکٹو دکھائی دیتے ہیں اور ہارزونٹل ایکسس پہ یا ٹاپک ٹیسٹ ڈیویلپر تمام کانٹینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ٹیبل کے تمام باکسز میں یہ لکھ لیتا ہے کہ اس میں کون سے آئٹمس ہوں گے کتنے آئٹمس ہوں گے اور وہ کون سے آبجیکٹو کو سرو کریں گے اور ان تمام آئٹمس کو آخر میں گن کے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف آئٹمس کیا ہوں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیڈیل سچویشن میں اگر ہم ایک ایجوکیشنل ٹیسٹ بنائے تو وہ اتنا آسانی سے نہیں بنتا جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں ایک اچھا ٹیسٹ بنانے کے لیے آبجیکٹو کو ذہن میں رکھنا ہے کانٹینٹ ایریاز کو ذہن میں رکھنا چاہیے ٹیبل آف اسپیسیفکیشن بنانی چاہیے یہ طے کرنا چاہیے کہ کون سا کنٹینٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کون سا آبجیکٹو ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ کس آبجیکٹو کو ہم کس ٹاپک میں حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اتنی کیئرفل پلاننگ کریں گے تو ہم ایک بہت اچھا ٹیسٹ اور بہت اچھے ٹیسٹ آئٹمس بنا لیں گے ایجوکیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ اور دوسرے بہت سے ٹیسٹ بنانے میں جہاں کچھ چیزیں کامن ہے وہاں ہم نے کچھ چیزیں مختلف بھی ہیں اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ personality test intelligence test test یا اور طرح کے اسکریننگ بناتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کچھ اسٹیپس بنیادی طور پر ہر طرح کی ٹیسٹ کنسٹرکشن میں استعمال ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ان میں مختلف ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ بناتے ہوئے ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جو کہ ایجوکیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ میں بہت اہمیت رکھتی ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں سب سے اہم چیز وہ اورینٹیشن اور جس کے تحت ہم ٹیسٹ بنا رہے ہیں ٹیسٹ ڈیویلپر کیا سمجھتا ہے کہ پرسنالٹی کس چیز کا نام ہے کن چیزوں پر مشتمل ہے اور وہ کون سی ٹریٹس ہیں جو کسی شخص کی پرسنالٹی کو بناتی ہیں انہی ٹریٹس کو میجر کرنے کے لیے آئٹمس بنائے جائیں گے چنانچہ مختلف تھریٹیکل اور رکھنے والے ٹیسٹ ڈیویلپرس مختلف طرح کے پرسنالٹی ٹیسٹ بناتے ہیں ان کے آئٹمس بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں دوسری جانب انٹیلیجنس ٹیسٹ اگر آپ ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ کے خیال میں انٹیلیجنس ہے کیا what does intelligence consist of what are the elements of intelligence آپ کے خیال میں انٹیلیجنس وربل ابلٹی کا نام ہے محض میتھمیٹیکل ابلٹی کا نام ہے یا لاجک کا نام ہے اور مے بی آپ کے خیال میں یہ ایک اوور آل گلوبل کانسٹرکٹ ہے انٹیلیجنس میں میتھمیٹیکل ابلٹی بھی ہے وربل ابلٹی بھی ہے لاجیکل ریزننگ بھی ہے اسپیشل ریزننگ بھی موجود ہے چنانچہ انٹیلیجنس ٹیسٹ بناتے ہوئے اہم چیز یہ ہے کہ انٹیلیجنس کو ٹیسٹ بنانے والا کیا سمجھتا ہے اور اس کے ایلیمنٹس اس کے خیال میں کیا ہے اسکریننگ ٹیسٹ اسکریننگ ٹیسٹ میں ہمارے ذہن میں کوئی اور فیکٹرس اہمیت رکھتے ہیں بنسبت پرسنالٹی ٹیسٹ کے یا انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اسکریننگ خاص طرح کی جاب کے لیے اور پلیسمنٹ کے لیے کی جاتی ہے چنانچہ جاب انالیس کیا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس جاب کے لیے کون سی ابلیٹیز اور کون سی اسکلس ضروری ہیں انہیں ابلیٹیز اور انہیں اسکلس پر مشتمل پھر آئٹمس بنائے جاتے ہیں چنانچہ اسکریننگ ٹیسٹ کی آئٹمس ان ابلیٹیز کو ان ریکوائرمنٹس کو یا ان اسکلس کو میجر کرتے ہیں جس کے بغیر وہ جاب یا وہ پلیسمنٹ کی ہی نہیں جا سکتی جس کا مطلب ہے کہ پرسنالٹی کے اسکورز یا اکیڈیمک اچیومنٹ کے اسکورز یا آئی کیو تو ایک جانب ہے لیکن اس جاب کی ریکوائرمنٹس اپنی جگہ پہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرسنالٹی ٹیسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ اور اسکریننگ ٹیسٹ میں ان کے اپنے آبجیکٹوس ہیں ان کی اپنی اورینٹیشن ہے اور ٹیسٹ کیا میجر کرے گا کیسے میجر کرے گا یہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہم کس چیز کو یا کس کانسٹرکٹ کو اہم سمجھتے ہیں پرسنالٹی کے لیے انٹیلیجنس کے لیے یا کسی خاص جاب کے لیے یہاں پہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مختلف طرح کے ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہوئے انیشل پلاننگ میں اور پریپریشن میں ہمیں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے یا رکھنا چاہیے وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور انہیں یوز کرنا چاہیے ایز ورڈز آف کوشن ہمیں ان چیزوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں بڑے کیئرفلی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے ٹیسٹ میں یا ہمارے آئٹم سے یہ چیزیں مداخلت نہ کریں اوائڈ جارگن سب سے پہلے جس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے جارگن کا استعمال نہ کرے کچھ لوگوں میں کچھ ماہرین میں بھی یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ بہت مشکل الفاظ کا استعمال کرتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ بھی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں بات کرتے ہیں سیدھی سمپل طریقے سے کی جانے والی بات کو مختلف طریقے سے مختلف مشکل مشکل الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں ہمیں چاہیے کہ اس مشکل ٹرمینالوجی کو ٹیکنیکل الفاظ کو یا جارگن کو استعمال نہ کریں سیدھے سادے آسان الفاظ میں اپنا مقصد اپنی اسٹیٹمنٹ یا اپنا سوال بیان کریں the test should not be too long دوسرا پوائنٹ آف کوشچن یہ ہے کہ ٹیسٹ بہت طویل نہیں ہونا چاہیے ٹیسٹ اتنا ہی لمبا ہونا چاہیے کہ جس میں ٹیسٹ دینے والے بوریت کا شکار نہ ہو تھکاوٹ کا شکار نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ فٹیک کی وجہ سے ان کی پرفارمنس خراب ہو جائے it should not be too easy and it should not be too difficult test کو نہ تو اتنا آسان ہونا چاہیے کہ ہر شخص اس کو کر لے اور نہ ہی اتنا مشکل کہ کوئی بھی اس کو نہ کر پائے ٹیسٹ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جاننے والے اس کو مکمل کر لیں اور اچھی طرح سے کر لیں اور جو نہیں جانتے وہ مکمل نہ کر سکیں یا اس کو اتنا اچھا نہ کر سکیں جتنا کہ جاننے والے کر سکتے ہیں cultural biases and stereotypical ideas should be avoid test میں کسی قسم کی کلچرل باعث پریجڈس ثقافتی یا سماجی تعصب استعمال نہیں ہونا چاہیے اسٹیریوٹیپیکل روایتی قسم کے تصورات جس میں کسی ایک خاص جینڈر کو یا کسی خاص کلچر کو کمتر خیال کیا جاتا ہو ان کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے and finally cultural difference should be kept in mind ہمیں جاننا چاہیے کہ مختلف لوگ مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے مختلف بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی وہ اسی کے حساب سے پرفارم کر سکتے ہیں یا کریں گے بہت سے سائیکولوجسٹ نے اس کے بارے میں لکھا اس کے بارے میں تنقید بھی کی گئی اور بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ یا پرسنالٹی ٹیسٹ کلچرلی باعث ہوتے ہیں جن کلچرز میں یہ بنائے گئے ان کے لیے یہ زیادہ اپروپریٹ ہیں زیادہ معنی رکھتے ہیں اور جن کلچرز میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بالکل مختلف کلچرل بیک گراؤنڈ ہے وہاں پہ لوگ جب ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اس کے ریئیکشن میں کچھ سائیکالوجسٹ نے کلچر فیئر ٹیسٹ یا کلچر فری ٹیسٹ بھی بنائے ایسے ٹیسٹ جو وربل ابلٹی کے بجائے پرفارمنس پر مشتمل تھے ڈرائنگس پر یا تصاویر پر مشتمل تھے اور جس میں سبجیکٹ کو کچھ لکھنا یا پڑھنا نہیں پڑتا تھا لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایسے ٹیسٹ بھی در حقیقت کلچر فیئر نہیں ہوتے so we should remember that culture free test may not be hundred percent culture fair اور کلچر فری کچھ نہ کچھ کلچرل باعث اس ٹیسٹ ڈیویلپر کی جانب سے آ سکتی ہے جو کہ ایک بالکل مختلف کلچر سے ہے اور ٹیسٹ ایسے لوگوں کو دے رہا ہے جن کا تعلق بالکل کسی اور مختلف کلچر سے ہے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم ٹیسٹ بنا رہے ہوں تو ہم یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیں کوشش کریں کہ کم سے کم ان چیزوں کا ان بائسز کا ان کا اثر ہمارے ٹیسٹ پر ہو ہنڈریڈ پرسینٹ پاک نیٹ اور کلیئر ٹیسٹ بنانا شاید مشکل ہو لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ آبجیکٹو ہو زیادہ سے زیادہ کلیئر ہو زیادہ سے زیادہ تعصب سے پاک ہو اور زیادہ سے زیادہ کلچر فری ہو آئندہ بھی ہم اسی قسم کے موضوعات پہ بات کرتے رہیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ